السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہت ہی اچھے اچھے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے اچھے بچے ہیں آپ کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک آپ ہی جیسے بہت ہی اچھے بچے کی کہانی مگر وہ بچہ کچھ بیمار ہو گیا تھا سنتے ہیں کہانی کا عنوان ہے بری لت یعنی کہ بری عادت اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے قانتا رابعہ نے صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے ہی رافع کی طبیعت سست سست تھی ناشتہ بھی بد دلی سے کیا اور اسکول جانے سے پہلے دس دفعہ دل چاہا کہ کاش آج اسکول نہ جانا پڑے جب اس خواہش کے اظہار گھر والوں کے سامنے کیا تو سب حیرانی سے اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگے طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری سمن آپا نے پوچھا ضرور ٹھنڈ لگ گئی ہوگی رات میں امی نے تبصرہ کیا کیونکہ امتحانات بہت قریب تھے اور رافع شروع ہی سے پوزیشن حاصل کرنے والوں میں شامل رہا تھا لہٰذا اس فرمائش کو پورا کرنا بھی ممکن نہ تھا رافع نے سارا دن اسکول میں آج کیسے گزارا ہوگا یہ سوال گھر کے تمام افراد کے ذہن میں آیا یہاں تک کہ رکشہ رکنے کی آواز آئی اور رافع میاں مردہ چال چلتے گھر پہنچے اسکول بیگ صوفے پر پٹخا جوتے ایک طرف پھینکے میں کل اسکول نہیں جاؤں گا یہ اعلان انہوں نے گزشتہ پانچ چھ سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں کیا تھا یقینی طور پر اس اعلان کو سنتے ہی تمام لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کیا ہو گیا ہے رافع طبیعت تو ٹھیک ہے اسکول میں آج کسی سے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا رنگ برنگے تبصرے تھے سنی انسنی کرتے ہوئے رافع نے کمبل اوپر تان لیا اور کوئی جواب نہ دیا سما ناپی آگے بڑھی وہ کیا سب گھر والے جانتے تھے کہ رافع انتہائی ذمہ دار سنجیدہ اور سلا جو بچہ ہے لڑائی جھگڑے والا نہیں یہاں مسئلہ کچھ اور ہے سمن آپی نے رافے کے منہ سے کمبل ہٹایا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا کہیں بخار تو نہیں ہے میرے بھیا کو رافے چپ لیٹا رہا پیٹ میں یا سر میں تو درد نہیں ہے بیٹے امی نے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا سر میں درد ہے نہ پیٹ میں پھر بھی طبیعت خراب ہے رافے نے آہستہ سے کہا رات کیا کھایا تھا ہر شخص جو سوال پوچھنا ضروری سمجھتا ہے وہ یہی ہوتا ہے رات صرف چائے رس لیے تھے رافع نے بد دلی سے بتایا کہیں گرے تو نہیں جس کی وجہ سے چوٹ لگی ہو سما ناپی نے پوچھا نہیں میں تو کئی روز سے کہیں کھیلنے ہی نہیں گیا رافع نے جواب دیا پھر لازمی بات ہے تمہیں نظر لگ گئی ہے امی نے فکر مندی سے کہا اور اس کی طرف منہ کر کے آیات پڑھ کر پھونک ماری پرانی آیات کے دم سے اتنا فائدہ ہوا کہ وہ کمبل پرے پھینک کر بستر سے نیچے اتر آیا امی نے کچھ تسلی سے کچھ فاتحانہ انداز سے سب کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں دیکھا میرے دم کا کمال کھانا کھانے کے بعد رافع نے اسکول بیگ نکالا بیس پچیس منٹ میں سر حفیظ ٹیوشن کے لیے آنے والے تھے اس نے ابھی تک ہوم ورک بھی نہیں کیا تھا جو ہی اسکول بیگ کھولا کاپی پر قلم سے لکھنا شروع کیا پھر وہی مسئلہ ڈھیٹ بن کر دو چار منٹ تک تو اس نے کام کیا مگر پھر وہی تکلیف امی امی ادھر آئیں کیا ہوا رافے سمن آپی نے پوچھا میں ہوم ورک کرتا ہوں یا کچھ پڑھنے لگتا ہوں تو میری گردن کے پچھلے حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے امی نے پریشانی سے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے پوچھا یہاں یہاں رافے درد سے کر رہتا رہا آئے آئے یہاں تک کہ امی کی انگلیاں دائیں بازو کے اوپر گدی تک جا پہنچی ہاں ہاں یہیں امی یہیں وہ درد کی جگہ امی کی انگلیوں سے دبنے پر چیخا امی نے زیتون کی مالش کی مگر کوئی فرق نہ پڑا امی نے درد دور کرنے والی دوا دی گرم دودھ انڈا ابال کر دیا کمبل اڑا کر لٹا دیا سر حفیظ ٹیوشن پڑھانے کے لیے آئے اور واپس چلے گئے جاتے وقت انہوں نے حیرانی سے سوچا پہلے تو کبھی رافع نے ایسا بہانہ نہیں کیا علیہ صبح رافع اٹھا نماز ادا کی ہوم ورک مکمل کرنے بیٹھا کمرے میں ہیٹر جل رہا تھا اور کمرہ قدرے گرم تھا اللہ کا شکر ہے اب درد اتنا زیادہ نہیں ہے امی بھی فجر کی نماز اور تلاوت کے بعد گرم دودھ لے کر اس کے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں اسکول جاتے مفرل لپیٹ لینا گردن گر گئی ٹھنڈ بھی بے دھیانی میں اپنا اثر دکھا جاتی ہے اس کا ہوم ورک بہت ہی مشکل سے پورا ہوا ہاتھ کے انگوٹھے میں بھی درد ہو رہا ہے امی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسکول رکشہ آنے پر بیگ اٹھاتے اٹھاتے رافع نے امی کو بتایا اللہ کرم کرے ایک دو دن سے نئی سے نئی تکلیف بتاتا ہے اسکول سے واپسی پر ڈاکٹر عارفہ کے پاس لے جاؤں گی انشاءاللہ امی نے رخصت کرتے ہوئے کہا اسکول سے واپسی پر آج وہی پرانا سین دہرایا گیا میری کمر میں درد ہے انگوٹھوں میں درد ہے لکھنے کے لیے قلم تو پکڑا ہی نہیں جاتا قلم نیچے گر پڑتا ہے استانی نے بھی بہت ڈانٹا سیٹ پر بیٹھ کر صحیح طریقے سے نہیں لکھا گیا اور اس طرح کی کئی مزید شکایات رافع نے کی امی نے ابو کا بھی انتظار نہ کیا رافع کو لے کر ڈاکٹر عارفہ کے کلینک پر جا پہنچی ڈاکٹر صاحبہ ذرا رافع کو تو چیک کریں کبھی ہاتھ کے انگوٹھے میں درد کہتا ہے کبھی مریض اپنا مرض خود بتائے گا بتاؤ رافع بیٹا کب سے درد ہے انہوں نے رافع کے سینے پر اسٹیتھوسکوپ لگایا زبان نکالو آنکھیں پوری اوپر نیچے کر کے دیکھیں ناخن کو زور سے دبایا بھوک کیسی لگتی ہے درد پہلے تو کبھی نہیں ہوا آخری سوال انہوں نے تھرمامیٹر ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا آنٹی دو تین دن سے محسوس ہو رہا ہے پہلے تو کبھی درد نہیں ہوا تھا رافع نے بتایا باجی میری بات دھیان سے سنے ڈاکٹر عارفا نے اب رافع کی امی کو مخاطب کیا رافع کو نہ تو بخار ہے نہ کوئی جگر میدے کی تکلیف ڈاکٹر صاحبہ پھر کیا ہے اس کی امی نے فکر مندی سے پوچھا ان کو کوئی اور بیماری ہے بڑے مطمئن انداز میں انہوں نے کہا رافع ہکا بکا ان کا منہ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ رافع ہر طرح سے فٹ اور صحت مند ہے بس ان کی جو بیماری ہے وہ انہوں نے خود لگائی ہے چاہیں تو ابھی پانچ منٹ میں نجات پا سکتے ہیں وہ کیسے امی بے یقینی سے بولیں وہ ایسے کہ رافع میاں کے ہاتھ اور خاص طور پر ہاتھوں کے انگوٹھے مسلسل موبائل فون پر گیم کھیلنے اور میسیجنگ کرنے سے درد کر رہے ہیں اور چونکہ اسکرین اونچی ہوتی ہے لہٰذا ایک ہی طرف دیکھتے رہنے سے اعصابی تکلیف بھی ہو گئی ہے مجھے اس لیے علم ہے کہ سعد میرا بیٹا اس کا ہم جماعت اور دوست ہے جب اس کے پاس جاؤ وہ طرح طرح کے میسیج سناتا ہے خوش ہو کر کہتا ہے می رافع نے کیا کیا ہی اچھا میسیج بھیجا ہے اب آپ خود سوچیں بچے کی کچی ناپختہ ہڈیاں جب مسلسل کئی گھنٹے حرکت میں رہیں تو یہ تو ہوگا ہی قلم پکڑنے کے لیے تو ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ چھ سات سال کی عمر بہتر ہے تو یہ موبائل فون یہ انگوٹھے اعصاب ہی نہیں اس کی خطرناک شعائیں کانوں اور دماغ کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہیں اور پھر اس کے بعد ایسی چیز کو جب ہر وقت ہاتھ میں رکھا جائے تو پھر دس سال کی عمر میں لاٹھی پکڑ کر چلنے کی نوبت آ سکتی ہے توبہ توبہ خوف سے رافع نے جھرجھری لی وہ آنکھوں پر موٹا چشمہ اور ہاتھ میں لاٹھی کا تصور کر کے پریشان ہو گیا اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر ڈاکٹر صاحبہ نے کہا یہ اشیاء صرف ضرورت کے لیے استعمال کرو تاکہ ذہن استعمال ہو اگر بلا ناغا کئی کئی گھنٹے استعمال کرو گے کبھی گیم کھیلنے کے لیے کبھی میسیجنگ کے لیے تو یاد رکھو اپنی دیکھنے سننے پکڑنے کی صلاحیتیں ابھی سے گنوا بیٹھو گے منظور ہے رافے نے جلدی سے انکار میں سر ہلا دیا خوش ہو کر ڈاکٹر صاحبہ نے اس کی کمر پر تھپکی دی شاباش میرا جوان کمپیوٹر اس قسم کی ہر سائنسی ایجاد کے لیے یہی فارمولہ یاد رکھنا تاکہ لوگ تمہاری مثال دیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں یہ ہے وہ بچہ جس پر موبائل اور نیٹ کا جادو بھی اثر نہ کر سکا اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم مجھے یقین ہے آپ تو بہت ہی اچھے بچے ہیں یہ ساری باتیں جانتے ہوں گے بس رافع کو نہیں پتہ تھا کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ